قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا